موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گے انہوں نے کہا کیوں نہیں جب بیماری کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات بوجھل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کے منتظر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر غشی تاری ہو گئی پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ عنہ نے فرمایا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بہت نرم دل انسان تھے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دنوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو مردوں کا سہارا لے کر جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے نماز زہر کے لیے نکلے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبید اللہ نے کہا پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے انہوں نے کہا لاؤ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا ہاں اتنا کہا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں اس آدمی کا نام بتایا جو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چھتیس